Assalamu alaikum students, how are you? Well, I am fine, thank you. We were talking about Renaissance, the period uh, from 14th to 16th century, in which quite a few humanists, uh, the people who belong to the humanist movement, which started during this period, they in fact refused to believe on the on the ideas prevailing by the orthodoxy, by the conservativeness, and by the church. And they believed that every individual should be given due weight. If a person is willing to conduct some research or think on the things which the Orthodox people believed were already settled, the person should be allowed. If the person is thinking about how the affairs of government should be run, تھوڑا سا آپ کو انوکھا سا لگا ہوگا تھوڑا سا آم ڈگر سے ہٹ کے یہ والی بات ہو رہی تھی رینسانس کی اور میس کمیونیکیشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کا ذکر اس لیے کرنا ضروری ہے کہ میس کمیونیکیشن کی وجہ سے وہ سارے لوگ جو اس تحریک کا حصہ تھے they were able to send their ideas to the people at some distant places اور پھر اس کے بعد ایک مکمل مربوط قسم کی کیمپین جو تھی وہ وجود میں آئی اور اس کا جو جو بات ہو رہی تھی کہ ڈیٹیریوریشن بھی ہونی شروع ہو گئی تھی کچھ سسٹم آف گورننس کی جیسے کنگ فریڈرک جو تھے اٹلی میں جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تیرہویں صدی میں تیرہویں صدی کے وسط میں تقریباً تو اس کے بعد کے جو لوگ آئے وہ اتنے کیپیبل نہیں تھے یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے بعد جو لوگ آئے ان کا اتنا کنٹرول نہیں رہا تو سلطنت جو تھی وہ ذرا کمزور ہونا شروع ہو گئی کچھ ایسا ہی عمل دخل دیگر جگہ پہ بھی تھا یورپ کے مختلف حصوں میں بھی یہ صورتحال دیکھنے میں آئی لیکن چرچ کی جو ہے ہے وہ قائم تھی چرچ اس بات کی اجازت نہیں دے پا رہا تھا کہ اگر آپ نے کہ افراد نے افراد نے کوئی چیز سوچنی ہے if were to think something church would not allow them to particularly on the ideas which church had been telling the people for instance one very noticeable was that earth it was earth which was geocentric all the planets, the sun and moon, they were all revolving round the earth زمین مرکز تھا اور بس اب آپ کہہ دیا نا اب اس میں بحث کی گنجائش نہیں ہے اس میں کسی آدمی کو مزید سوچنے کی ضرورت نہیں no one is allowed to think on these it has been settled it's okay that was where the church was conservative orthodox and was not allowing people to think and find whether if there was any possibility that things were not that way and they were the way around. It was this period when this humanist movement started taking shape and people started taking uh, onto themselves, some people, some very brave people I should say. They started thinking in some other way that an individual should be allowed to think and observe and pass on his or her observations to others. Discuss openly uh, all what the person is seeing or experiencing or the person was feeling. Well, there was a tug of war. This period of Renaissance continued for 200 years. And in the meantime, with the help of this printing technology now available, and we will say with the availability of mass media. Mass media was also in the initial period of its birth. With the help of mass media, the people who were part of the humanist movement, they were able to tell their fellow beings elsewhere in the world by getting their articles published newspaper uh, uh, جیسے کہ ہم نے ایک پچھلے کسی جگہ پہ ذکر ہوا تھا کہ پرنٹنگ پریس کے آنے سے پہلے ایک ہزار سال میں جتنی کتابیں چھپی تھیں پرنٹنگ پریس کے آنے کے صرف پچاس سال کے بعد اتنی کتابیں چھپ گئیں that indicates the thirst of having more books and the pace with which printing was taking place across the world. پرانی کتابیں جو ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں ان کو لے کے بھی پرنٹ کیا گیا اور نئی کتابیں بھی ظاہر ہے لکھی گئی رینیسانس کا ٹائم اس وقت آیا جب یہ والی ایک کشمکش جاری تھی چرچ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن کا یہ کہنا تھا کہ انسان کو سوچ کی آزادی ہونی چاہیے اتنی ساری چیزیں اس کے ارد گرد ہیں انہیں سوچنا چاہیے اب اس میں زیادہ کردار تو سائنسدانوں کا تھا جیسے ہم نے کہا کہ شروع آغاز ہی میں پاپرینس جو فرینچ سائنٹسٹ تھے انہوں نے گلیلیو نے کیپلر نے لیونارڈو نے یہ بڑے قداور سائنٹسٹ تھے اس دور کے جنہوں نے ان سارے چیزوں کو چیلنج کیا جن کے بارے میں اسٹیبلش کر دیا گیا تھا کہ یہ چیزیں اب سیٹل کر دی گئی ہیں ان کے بارے میں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں جیسے یہ بات بتائی گئی کہ it is not geocentric this system of galaxy is not geocentric یہ تو سولر سسٹم ہے سولر سسٹم میں سورج کا ایک سینٹرل پوزیشن uh, ہے اور اس کے ارد گرد چیزیں جو ہیں وہ گھومتی ہیں کیپلر نے یہ بات وضاحت کے ساتھ کہی کہ جو چیزیں گھومتی ہیں نہ صرف یہ کہ وہ دائرے کی شکل میں گھومتی ہیں بلکہ جو دائرہ جو ہے وہ الپٹیکل ہے وہ بیزوی سد دائرہ ہے اور بعد میں نیوٹن نے اپنے میتھمیٹکس سے اس کو پروو کر کے دیا کہ یہ کیوں گریویٹیشنل فورسز کا جب انہوں نے فارمولا دیا تو یہ آلسو ایکسپلین کہ یہ الیپٹیکل کیوں ہے یہ جو موومینٹ ہے اس کی اسی طرح جب گلیلو نے دوربین ایجاد کی انہوں نے دوربین ایجاد کر کے لوگوں کو دکھایا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو ستاروں کی گردش ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہے جس طرح سے اب کہا جا رہا ہے نہ کہ اس طرح جس طرح پہلے کہا جاتا تھا اس کے پاداش پہ انہیں سزا ملی اور انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا پھر ساری عمر وہ گھر پہ رہے چرچ کی طرف سے ان پہ یہ پنشمنٹ دی گئی تھی اور بھی ایسے کچھ واقعات ہیں جہاں پہ سائنسدان جو تھے ان کا ان کو زیادہ سخت سزائیں بھی دی گئی لیکن یہ بات ہم اس کا ذکر اسٹوڈنٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں میس کمیونیکیشن کا رول بڑا امپورٹینٹ ہے یہ میس کمیونیکیشن کی وجہ سے تھا یہ ساری چیزیں ہوتی فرض کریں اگر میس کمیونیکیشن کو اس وقت وجود نہیں ہوتا تو یہ بہت ممکن ہے کہ یہ جو سائنسدان تھے انہوں نے جو کام کیا کسی کو پتہ نہیں چلتا دنیا میں کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہوتا اور وہ بالکل تاریخ کے اندھیرے میں کھو سے جاتے لیکن میس کمیونیکیشن کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ میڈیا شروع سے ہی بڑا اسٹرانگ رہا ہے میس کمیونیکیشن سے ان کا جب وجود بنا تو اس وجود کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ اب وہ ایک فرد نہیں رہ گئے تھے وہ ایک تحریک کا حصہ تھے جس کو ہم جانتے ہیں تاریخ میں اس کو ہیومنسٹ موومنٹ کے نام سے اس کو جانتے ہیں جس نے ریوائو کیا وہ پرانے زمانے میں جو سوچ کا نظام تھا کہ جب ارستو اور اس سے پہلے جو لوگ سوچا کرتے تھے سوچ کے لوگوں کو نظریات بتایا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر چرچ نے منوپلی قائم کر لی اور اس کے بعد سوچنے پہ پابندیاں لگا دی گئیں انہوں نے انہی چیزوں کو ریوائو کیا اور ان میں سے جو خیالات وہ سمجھتے تھے کہ تحقیق سے ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں تجربات کا زمانہ وہ نہیں تھا جیسے جب شروع میں یہ بات طے کی گئی کہ زمین جو ہے وہ مرکز ہے باقی چیزیں گھومتی ہیں کسی نے سوچا ہی ہوگا زمانے کی یہ بات ہے انہوں نے یہ سوچا ہوگا لیکن اس کے بعد اس پہ مزید کام نہیں ہو سکا پھر سوچ کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں کئی صدیوں کے بعد جب یہ ریوائول ہوا جس کا ہم رینسانس کہتے ہیں اس میں سائنسدانوں نے پھر انہی جو حوالے موجود تھے ان کو نکال کے پھر سے ان کے اوپر تحقیق شروع کی اور جو چیزیں صحیح تھیں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ صحیح ہے جیسے کچھ بایولوجی کے ایریے میں کچھ ایسٹرانومی کے ایریے میں کچھ چیزیں ٹھیک تھیں انہیں کہا گیا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں لیکن جو آئیڈیاز ٹھیک نہیں تھے ان کو چیلنج کیا گیا اور ان کو چینج کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ چیز سامنے آ گئی کہ میتھمیٹکس اور سائنس کا آپس میں لنک پیدا ہوا اس میں آئزیک نیوٹن نے بہت رول پلے کیا وہ ایک کیلکولس کے بہت ماہر تھے مگر ساتھ ہی ساتھ جب ان کو یہ سائنسی نظریات پتہ چلے کیپلر کے اور جو دیگر گلیلیوں کے دیگر سائنسدانوں کے تھے انہوں نے سائنس کی ان چیزوں کو میتھمیٹیکلی پروف کیا جیسے گریویٹیشنل فورسز کا ان کا جو فارمولا ہے جیسے لاز آف موشن انہوں نے بنائے بہت ساری اکویشن جیسے بہت سمپل اکویشن جیسے آپ کہتے ہیں کہ distance is equal to velocity time بہت سمپلسٹک سی ایک موشن کے حوالے سے جب آپ ان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ F is equal to M A جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ acceleration into mass is equal to force motion کے بارے میں فورس کے بارے میں میس کے بارے میں ایکسلوریشن کے بارے میں گریویٹیشن کے بارے میں نیوٹن نے سوچا اور سائنس کی ان چیزوں کو ان تھیریز کو میتھمیٹیکل فارم دینے میں وہ کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد میکینکس کی دنیا میں ایک ریولوشن آ گیا بہت سارا بات جس کو ہم سائنٹیفک ریولوشن کے حوالے سے اسٹوڈینٹس بات کرتے ہیں نیوٹن کی ان لاس کے بعد جو آپ یوں سمجھے کہ جو میکینکل ورڈ تھا اس میں بہت چینج آئی کیونکہ میکینکس میں you have to apply force and you have to see the result بہت ساری مشینیں ان نظریات بعد وجود میں آنا شروع ہوئی کہ موشن کس طرح ایکٹ کرے گی فورس کیسے ایکٹ کرے گی ریزلٹنٹ موشن جو ہے وہ کس فارم میں ہوگی ان لوگوں کی تحقیق کے بعد سائنسی تحقیق کا دروازہ بھی کھلا اور دنیا ایک بالکل نئے زاویے سے سائنس کو دیکھنا شروع ہو گئی اور اس کے بعد وہ جس کو کہا جاتا ہے انڈسٹریل ریولیوشن انڈسٹریل ریولیوشن کا نام تو انیسویں صدی میں دیا گیا لیکن جو بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہوئی سائنس کی اتنی ایجادات ہوئی اتنی ڈسکوریز ہوئی اس تین چار سو سال کے عرصے میں اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کا آغاز ان سائنسدانوں نے کیا جنہوں نے چرچ کی ہیجیمنی کو چیلنج کیا یہ اسی کی کنٹینویشن ہے کہ آج بھی ایجادات کا اور سوچ کا اور تحقیق کا معاملہ جاری ہے اور نئی سے نئی چیز آپ کے سامنے آ رہی آپ دیکھیے گا کہ ان ساری چیزوں کا لنک کسی نہ کسی طریقے سے جا کے سائنسدانوں کے اس گروپ سے ان کے کیے ہوئے کام سے مل جائے گا جنہوں نے اس جمود کو توڑا جس میں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اب کوئی اور بات نہیں ہو سکتی یہ نہیں نئے کا پیریڈ اور اس کا حوالہ ہم میس کمیونیکیشن میں اس لیے ضروری دیتے ہیں کہ یہ میس کمیونیکیشن کا چولی دامن کا ساتھ رہا ان کا were hand in glove because it was because of mass media that they were able to tell people around the world what they have found it would appear in some book in some newspaper in some manual in some magazine and then people would share their own knowledge they will have their own criticism on whatever the finding were appearing in the papers. People و رائٹنگ مور کنٹریبیوٹنگ مور اینڈ ایٹ دینڈ آف دا ڈے دے آر کنکلوڈنگ کریپل دین وگریٹس ویگری کی وڈ اگریٹ داڈیا دس از ہاؤ پرموشن ان سائنس ہیز بین ٹیکنگ پلیس ود دی ہیلپ آف میتھ میڈیا اینڈ ہیئر میڈیا ہیز اٹس اون رول پلے ان پرموشن آف اینڈ اوور آل دس سائنٹفک ورک سائنٹفک ڈسکوریز یہ تو بات تھی اسٹوڈینٹس کی ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے اور یہ تھوڑا سا عام ڈگر سے ہٹ کے ایک ٹاپک تھا لیکن بہت انٹرسٹنگ میتھس میڈیا کے ساتھ ساتھ اور کون سی چیزیں ہیں جن کی پرموشن ہوتی آ رہی ہے جیسے ہم نے اور بھی نوٹس کیا تھا کہ بہت ساری جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کا رول رہا ہے میس میڈیا کی پرموشن کے ساتھ ساتھ خود میس میڈیا نے اپنے اندر بہت پرموشن کی پھر کچھ انڈسٹریز تو بالکل ہی میس میڈیا کی میں رہتی ہیں جیسے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے بارے میں ہم نے دیکھا ایڈورٹائزنگ سیکٹر کے بارے میں ایڈورٹائزنگ کی انڈسٹری جو ہے وہ بالکل اس وجہ سے سامنے آئی کیونکہ میس میڈیا سامنے آ چکا تھا نہ میس میڈیا ہوتا نہ یہ ایڈورٹائزنگ کی دنیا قائم ہوتی اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنی ہی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے بلکہ ہو چکی ہے جتنی میس میڈیا اٹ سیلف اگر آپ انویسٹمنٹ کے حساب سے دیکھیں یا پروفیٹیبلٹی کے حساب سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایڈورٹائزنگ کی دنیا تقریباً اتنا ہی اب سائز رکھتی ہے فائنینشیل سائز اس کا اتنا ہی ہے جتنا میس میڈیا کے مختلف آرگنس کا ہو سکتا ہے تو ان ساری چیزوں کی اسٹڈی جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ اس لیے کرتے جا رہے ہیں کہ ان کا ون وے اور دی ادر میس کمیونیکیشن کے ساتھ ایک لنک ہے آج ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس دیٹ از میڈیا مینجمنٹ اس کو ہم آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کریں گے میڈیا مینجمنٹ اسٹوڈینٹ شروع شروع میں جب میڈیا کا وجود سامنے آیا تو تھوڑا سا وہ ارریگولر بھی تھا کوئی اخبار چھپ گئے کوئی اخبار چھپ کے پھر خود ہی بند ہو گیا پھر خود ہی کچھ عرصے بعد انہوں نے شروع کر لیا گیا کوئی ایسے لاس بھی نہیں تھے جو اس کو گورن کرتے سوسائٹیز میں یہ ہے کہ اخبار مل گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملا تو نہیں ملا وہ یہ سمجھا گیا کہ کوئی پروڈکٹ تھی وہ وہ آ گئی نہیں آئی ایسا ایک ریگولر فیچر نہیں تھا حکومتوں کے لیے بھی یہی تھا کہ اگر کوئی چیز چھپ رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں چھپ رہی تو اٹس اوکے لیکن آہستہ آہستہ اس کو تقریباً دو سو سال لگے یہ انیسویں صدی کے وسط میں جا کے کچھ اس طرح کی صورتحال ہوئی کہ اخبارات کی جو شکل تھی وہ بہت باقاعدہ بننی شروع ہو گئی اخبارات کے آفیسز بننے شروع ہو گئے اخبارات کے اندر جو پرنٹنگ کا ایریا تھا وہ بہت بڑی جگہ پہ جیسے پرنٹنگ مشینیں لگائی جاتی ہیں وہ لگنے شروع ہو گئے اخبار کا ریگولر سٹاف ہونا شروع ہو گیا اب ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی جس نے اخبار نکالا اس نے خود ہی کوئی چیز لکھ دی اور خود ہی اس کو پڑھ لیا یا لوگوں کو بتا دیا کچھ ایسا نہیں اب ڈفرینٹ کیٹیگریز بن گئی امپلائمنٹ کی اخبارات کے اندر اس میں لوگ آنا شروع ہو گئے مختلف اس کے ایریاز بن گئے تو پتہ چلا تقریباً انیسویں صدی کے وسط میں کہ اب اخبار what we refer to as newspaper اور magazine periodical is not possible if you can not manage its publication by the middle of the nineteenth century this print media resume this day news پیپرشنرلیت this steam engine and the railway tracks the coverage of the distance sending the published matter sending your newspaper and the magazines place was کو ships were available published matter from one country to some distance across the Atlantic but was no more by the middle of the century بک ریل ٹریکلبل نو مور ہارسیز اینڈ کی railway carriages available to take newspaper magazines and books to um distance place so it was there the news پیپرڈ انگ a good circulation well established industry they were form of a well established industry by that time and without knowing the management of publication it was not possible to venture into it اور آج ہم اسٹوڈینٹ اسی پہ بات کریں گے کہ نیوز پیپر کی مینجمنٹ میں کن چیزوں کا رول ہے کس طرح آپ نیوز پیپر کو مینج کر سکتے ہیں نیوز پیپر کے بارے میں پہلے تو از ویری انٹرسٹنگ ایریا اخبار کی دنیا جو ہے یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ کلرفل اور بہت ہی انٹرسٹنگ سا ایریا ہے اس کی اس کی ورکنگ جو ہے وہ نارمل جو دوسرے آفس گوئرس کی طرح کی ہوتی ہے اس سے ذرا مختلف ہے آپ لوگوں کے مزاج آشنا ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو بہت زیادہ لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور اخبار کے اندر کی دنیا بھی ایسی ہے کہ آپ ہر وقت انفارمیشن کے اندر رہتے ہیں اخبار کی دنیا میں کام کرنا ایک تھوڑا سا مختلف ایکسپیرئنس ہے لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اخبار کو پوری طرح مینج کیسے کیا جا سکتا ہے اسٹوڈینٹس براڈلی اسپیکنگ اخبار کے اندر تین ایریاز بہت ہی وضاحت کے ساتھ تین کیٹیگریز بہت کلیئرٹی سے ہیں number one editorial number two business and number three press جب ہم یہاں پہ پریس کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے the technical side of newspaper printing press اور اس کے حوالے سے مختلف چیزیں ان تینوں چیزوں کی انٹیگریشن کا نام ہے مینجنگ نیوز پیپر اگر آپ ان میں سے کسی ایک میں بھی فالٹر کریں گے تو آپ اخبار کو مینج نہیں کر پائیں گے آپ اخبار کی پبلیکیشن کو مینٹین نہیں کر پائیں گے اخبار سے مراد یہاں پر ہم یہ بھی لے رہے ہیں کہ اخبار میگزینس اینڈ بکس اگر کوئی رسالہ ہے کوئی ڈائجسٹ ہے کوئی ویکلی ہے کوئی منتھلی پبلیکیشن ہے یا کوئی ڈیلی پبلیکیشن ہے آپ اس کو مینٹین نہیں کر پائیں گے ان ساری چیزوں کے یہ تین ایریاز بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ انٹیگرل پارٹ ہیں اور آپ کسی ایک کو بھی اگنور نہیں کر سکتے ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈیٹوریل کیا چیز ہے ایڈیٹوریل کسی بھی اخبار کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں the brain of a newspaper اور بھی اخبار کے بہت سارے ایریاز ہیں مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ the brain of a newspaper is its editorial editorial part of a newspaper دنیا بھر کے کسی بھی اس کا کیونکہ جو اخبار کے اندر لکھا جائے گا جو کہا جائے گا جس کے اوپر ڈبیٹ ہوگی جس کی وجہ سے اخبار جانا جائے گا جس کی وجہ سے اخبار کی اسٹال ویلو بنے گی وہ ساری کی ساری ایڈیٹوریل سیکشن میں جو لوگ کام کرتے ہیں انہی کی وجہ سے ہوگی جس طریقے سے وہ ان نظریات کو ان معاملات کو ان خیالات کو شیپ اپ کریں گے اسی کے حوالے سے آپ کا اخبار جو ہے جانا جائے گا it is editorial people who are known as a brain of a newspaper it is editorial people who are share what value should be attach they how much thing should be edit what point should be allowed to go for the readers should not. It's all decided by the editorial people. Uh, uh, that is here. That is why we call it working like a human brain. It is your human brain which decides what to say, when to say, whom to say, and what not to say. All these things. So it is the editorial people inside a newspaper who decide what to say, what to write, what not, why to write, when to write. آج لکھنا ہے یا یہ پرسوں لکھنا ہے یہ وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں براڈلی اسپیکنگ ایڈیٹوریل اسٹاف کو ہم اخبار کے اندر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں بہت وضاحت کے ساتھ تقریباً سارے اخباروں میں یہی دو طرح کا اسٹاف ایڈیٹوریل کے اندر ہوتا ہے ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں فیلڈ اسٹاف اور ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ نیوز روم اسٹاف وہ لوگ جو اخبار کے اندر کام کرتے ہیں جو فیلڈ اسٹاف ہے دیٹ از ویری امپورٹینٹ کسی بھی اخبار کے لیے اس کا جو فیلڈ اسٹاف ہے وہ بہت امپورٹینٹ ہے عام فہم زبان میں جو فیلڈ اسٹاف کے لوگ ہوتے ہیں ایڈیٹوریل سائڈ کے انہیں ہم کہتے ہیں رپورٹرس رپورٹرس اخبار کے لیے اخبار کے ایڈیٹوریل کے لیے فیلڈ ورک کرتے ہیں فار انسٹنس بہت سارے ایونٹ دیکھے جتنی بھی چیزیں ہونی ہیں وہ اخبار کے اندر تو ہونی نہیں کتنی کتنے واقعات ہیں جو ہر روز جنم لیتے ہیں نئی شکل اختیار کرتے ہیں ان کی نئی جہدیں سامنے آتی ہیں جیسے کوئی میچ ہو رہا ہے جیسے کوئی کرائم ہو رہا ہے اور جیسے کوئی حادثہ ہو گیا جیسے کسی جگہ پہ کوئی ہنگامہ ہو گیا ہے یا کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈیا کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں بہت آپ عام سنتے ہوں گے کہ میٹ دی پریس پروگرام پوری دنیا میں ہوتا ہے امیرکا میں امیرکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اپیئر ہوتی ہیں کسی نہ کسی پریس کلب میں جا کے وہ میٹ دا پریس پروگرام جو ہے ارینج کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ خاص طور پہ جو جو پولیٹیکل ایرینا میں پرومیننس جنہوں نے گین کر لی ہوتی ہے یا جو آنا چاہتے ہیں یا اگر کوئی اگریوڈ ہو کسی بھی فارم میں ہو they people sometime feel talking to the media people کسی ایک جگہ پہ شہر کے کسی جگہ پہ وہ ارینج کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے میڈیا سے بات کرنی ہے تو the field staff of the editorial section would go there کسی نہ کسی ایک رپورٹر کے ساتھ جائیں گے فیلڈ اسٹاف کا ایسے نہیں ہوتا کہ اگر آپ فرض کریں گے کسی اخبار کے اندر کوئی دس کے قریب لوگ ہیں جو فیلڈ اسٹاف کا حصہ ہیں تو وہ جس طرف مرضی جانا چاہیں جا سکتے ہیں ایسا نہیں اگین مینجمنٹ کمس آرگنائزیشن سارے کے سارے جو رپورٹرز ہوتے ہیں ان کو ان کے مخصوص ایریاز دے دیے جاتے ہیں مثلا کسی ایک شخص کو اسپورٹس کا ایریا دے دیا جاتا ہے and it is termed as sports reporter اس کا ہم عام اخبار کی زبان میں بیٹ کہتے ہیں کہ یہ بیٹ جو ہے بیٹ مطلب ایک پرٹیکولر ایریا آف ورکنگ وہ ایک شخص کو اسائن کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ یہ اسپورٹس کا ایریا کریں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اسپورٹس کے ایریا میں کام کر رہے ہیں they are only talking about sports they are only reading about sports they are only learning about sports they are in fact having contact with the sports people with the sports organization with the all areas concerning with sports school level پہ اسپورٹس ہو رہے ہیں کالج لیول پہ ہو رہے ہیں کنٹری لیول پہ ہو رہے ہیں نیشنل لیول پہ ہو رہے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ کچھ اسپورٹس ہو رہے ہیں باہر کے ملک کی کوئی ٹیم آ گئی ہے یا آپ کے ملک کے اندر کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہوگی اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہو رہی ہیں it would be assign to a person ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ایڈیٹوریل کے لوگ ہیں یہ فیلڈ اسٹاف ہے بس اب باہر جو بھی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے آل اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز جو شہر میں کہیں پہ بھی ہوں گی جو اسپورٹس کو کور کرنے والے صاحب ہوں گے اس ٹیم کے اندر it would be assign to ہم اسی طرح جیسے بزنس کا ایریا ہے اب تو بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے کچھ عرصہ پہلے تک یہ محدود ہوتا تھا اب بزنس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں بزنس کی ایکٹیویٹیز کو کور کرنے کے لیے الگ سے لوگ اسائن کرتے ہیں جانے یعنی جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں بزنس کورسپونڈینٹس ان کو اس طرح سے جیسے بزنس رپورٹرز آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح ہم اسپورٹس رپورٹر کہتے ہیں اس طرح انہیں بزنس رپورٹرز کے حساب سے ان کو لیبل کیا جاتا ہے ان کو ایک بیٹ الاٹ کر دی جاتی ہے کہ آپ نے بزنس کی ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہونی ہے کوئی بزنس مین نے آنا ہے کوئی آپ کے جو کوئی منسٹر ہیں فرض کریں آپ کے کامرس منسٹر ہیں آپ کے فائنینس منسٹر ہیں یا فائنینس ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگوں نے کوئی بات کرنی ہے میڈیا کے حوالے سے so the person in a newspaper office in the editorial section would be assigned business beat یہ انہی کا کام ہوگا کہ وہ بزنس کے معاملات کو جانے وہ اسی میں اسپیشلائزیشن کرتی ہیں اسی کے بارے میں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھتی ہیں کہ لیٹسٹ کیا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرض کریں کوئی صاحب باہر سے آ ان سے بات کریں کہ اس ملک میں کاٹن کی کیا پوزیشن ہے تو جو بزنس رپورٹر ہیں وہ انہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہے لیکن جب آپ اسائن کر دیتے ہیں ایک مخصوص ایریا ایک آدمی کو تو اس کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے پھر انہیں سارا لیٹسٹ پتا ہوتا ہے ملک کی جی ڈی پی کیا ہے ملک میں سیونگ ریٹس کیا ہے ملک میں انویسٹمنٹ کیا ہو رہی ہے ملک کے اندر کتنی جگہیں ایسی ہیں جن کو آپ پرائیویٹائز کریں جو پرائیویٹائزیشن سے پیسے حاصل ہو رہے ہیں وہ کہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں آیا وہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہو رہے ہیں یا وہ اور کسی جگہ پہ خرچ کیے جا رہے ہیں باہر کے لوگ جو ہیں وہ کس ایریا میں انٹرسٹیڈ ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ٹیلی کام سیکٹر ہے آئی ٹی سیکٹر ہے یا کمیونیکیشن کا کوئی سیکٹر ہے یا ریئل اسٹیٹ کا ایریا ہے یا اور کوئی ایسے روڈ کنسٹرکشن کا ایریا ہے شپ بریکنگ کا ایریا ہے یا اسٹیل ملس کا ایریا ڈفرینٹ ایریاز ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے لیکن اخبار کی مینجمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں میڈیا مینجمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایڈیٹوریل اسٹاف کے اندر یہ چیز ایک صاحب کو یا دو صاحب کو اسائن کر دی جاتی ہے یہ ان کی اسپیشلائزیشن ہو جاتی ہے in different areas of business business all activities from crop position to the financial position and what the state bank is what the central bank is saying what the monetary position is this is what they are suppose to be knowing for writing a quality piece for their paper بالکل اسی طرح جو ایک بہت ہی امپورٹینٹ بیٹ ہوتی ہے اور کوئی بھی اخبار اس کو مس نہیں کر سکتا وہ ہوتی ہے پولیٹیکل بیٹ عام طور پہ اس میں ایک سے زیادہ لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے کیونکہ پولیٹیکل بیٹ بہت زیادہ ہے اتنی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں پارلیمنٹ ہے اس کے علاوہ پالیٹکس کے حوالے سے شہر کے گلی کوچوں میں بھی کچھ ہنگامہ آرائی ہوتی رہتی ہے کوئی کچھ کہہ رہے کوئی کچھ کہہ رہے کبھی کوئی جلسے جلوس کی صورت بھی نکل آتی ہے پھر اس طرح کچھ دینی جماعتیں ہیں جو سیاست میں انوالو ہیں کچھ اور چھوٹے چھوٹے جماعتیں ہیں جو پریشر گروپ ہوتے ہیں جو علاقائی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی اپنی پرابلمس ہوتے ہیں ان کی اپنی نیچر ہوتی ہے ان کی اپنی اپروچ ہوتی ہے ان کا ایک اپنا پریشر ہوتا ہے جو پولیٹیکل رپورٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ کام ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کیونکہ مختلف پارٹیاں مختلف پوزیشنیں لے لیتی ہیں جب حکومت میں ہوتی ہیں تو کچھ کہتی ہیں جب حکومت سے باہر ہوتی ہیں تو کچھ کہتی ہیں تو پولیٹیکل رپورٹرز جو ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پورا ریکارڈ رکھیں یہ تبھی ممکن ہے جب یہ کام اسپیشلائزیشن کی شکل اختیار کر لے اور آپ کچھ لوگوں کو یہ اسائن کر دیں کہ یہ کام آپ ہی نہیں کرنے تاکہ ایک صاحب کو یہ پتا ہو کہ مختلف ایریاز میں مختلف لوگ کیا باتیں کہتے ہیں جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کی سوچ کیا ہوتی ہے اور جب وہ حکومت سے باہر آ جاتے ہیں تو ان کی سوچ کیا ہوتی ہے یہ ٹریک رکھنا بہت ضروری ہے یہ صرف تبھی ممکن ہے جب کوئی اسپیشلائزیشن کا ارینجمنٹ ہو تو ہر اچھے اخبار کی مینجمنٹ میں جب آپ ایڈیٹوریل کو مینج کرتے ہیں تو اس کے اندر جو فیلڈ اسٹاف ہے آپ کا آپ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں کہ ان کو آپ اسپیشلائزڈ ایریاز دے دیے جاتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ آپ اسپورٹس کا ایریا دے دیتے ہیں آپ بزنس کا ایریا دے دیتے ہیں آپ پالیٹکس کا ایریا دے دیتے ہیں آپ کرائم کا ایریا دے دیتے ہیں کرائم کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک صاحب کے لیے مخصوص ہو جاتی ہیں ان کو کرنے کے لیے سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے آپ الگ سے کسی صاحب کو اسائن کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے یہ آپ ہی نہیں کرنا ہے سوشل سیکٹر میں جتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہ سارا ان کا کام ہو جاتا ہے اس طرح کچھ افراد پہ مشتمل ایک ٹیم جسے ہم فیلڈ سٹاف کہتے ہیں جنرلی جن کو ہم رپورٹرز کہتے ہیں ان کو ان کے اسپیشلائزیشن کے حوالے سے جس کو ہم بیٹ کہتے ہیں اخبار کی دنیا میں لفظ بیٹ کہا جاتا ہے اب عام فہم زبان میں کہا جائے گا آپ کی بیٹ کیا ہے اگر آپ رپورٹر اگر آپ کسی سے کہیں کہ میں رپورٹر ہوں تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ کی بیٹ کیا ہے بیٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ان میں سے کون سا ایریا ہے جیسے کرائم کا جیسے بزنس کا جیسے اسپورٹس کا جیسے پالیٹکس کا جیسے پارلیمنٹ رپورٹنگ کا جیسے سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ کور کرنا چاہتے ہیں اس طرح مختلف ایریا بعض لوگ اسپیشلائز کرتے ہیں پبلک سیکٹر کو رپورٹ کرنے کے لیے بعض لوگ ان کی اپنی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو انہوں نے جو ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں اخبار میں اپیئر ہونی انہوں نے اس کو دیکھنا ہے اس میں سے کیا چیز جانی چاہیے کیا چیز جو ہے ریپیٹ کی جا رہی ہے کیا چیز جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ کہی جا رہی ہے کیا چیز بہت ضروری ہے جو کہی جا رہی ہے یہ ان کا کام ہے فیلڈ اسٹاف کے علاوہ جیسے ہم نے کہا کہ دوسرا مین ایریا جو ایڈیٹوریل اسٹاف کا ہے وہ ہے نیوز روم نیوز روم سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اخبار کے اندر رہتے ہیں اخبار کے اندر رہنے والے لوگوں کا اپنی جو ایک جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ ڈفرینٹ فارم میں ہے ایڈیٹر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اخبار میں ایڈیٹوریل سائٹ کا جو انچارج آپ انہیں ایڈیٹر کہتے ہیں بعض کیسز میں ایڈیٹر اخبار کے اوور آل انچارج بھی ہوتے ہیں لیکن ایڈیٹوریل سائٹ کے انچارج جو ہیں وہ ایڈیٹر ہیں نیوز روم اسینشلی انہیں کے کنٹرول میں ہوتے نیوز روم کے اندر مختلف ڈیسک بنی ہوتی ڈیسک سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص قسم کی جو رپورٹس ہیں وہ ایک خاص قسم کے لوگوں کے پاس جائیں گے جیسے سٹی ڈیسک ہے اب سٹی ڈیسک جو ہے it is by an editor sub editor and editor کوئی ایڈیٹر رینک کے جو وہ اس ڈیسک کو مینج کرتی ہیں اب سٹی کے حوالے سے جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے وہ اس ڈیسک پہ آ جائے گی چاہے وہ آپ کے رپورٹر کی کوئی خبر ہے کوئی اور خبر ہے کسی نے فیکس بھیج دیا آپ کو تصویریں آ گئی ہیں جو جن کا جو سٹی کے حوالے سے it will go to city desk few people would manage city depends کہ آپ کا سٹی ڈیسک جو ہے وہ کتنا بڑا ہے یا وہ کتنا چھوٹا ہے but you have to manage all those thing ایسا نہیں ہو سکتا اخبار میں کوئی چیز گئی ہے وہ سٹی سے بلانگ کرتی ہے تو وہ کسی اور طرف چلی جائے اس طرح تو مینج نہیں ہو پائے گا اسی طرح there is a sports desk sports سے حوالے سے جتنی بھی خبریں آئیں گی وہ وہاں پہ چلی جائیں گی چاہے وہ لوکل اسٹیشن سے آئی ہیں اسی شہر میں اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو وہ وہاں پہ آ جائیں گے اگر وہ کسی دوسرے شہر میں ہوئی ہیں تب بھی اگر وہ اسپورٹس کی خبر ہے تو وہ اسپورٹس ڈیسک پہ چلی جائے گی this is how you manage it اگر کوئی انٹرنیشنل خبر ہے جو آپ کے اخبار میں چھپنی ہے it will again go to sport sports desk all the news item, all the pieces of information, all the facts which belong to these sporting events, they will go to the sports desk. Likewise, all the all the reports of activities which have taken place in the city will come to the city desk. You have city pages and they one dodges and all the desk would appear on the this is how you manage likewise own term may be taking place may be taking place neighbouring countries it may be taking place at some far off place but if it is an for instance W T O کی کوئی میٹنگ ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی ایک میٹنگ ہے وہ دوہا میں ہو رہی ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہو رہی ہے وہ کسی اور جگہ ہو رہی ہے لیکن ہے تو اکنامک ایکٹیویٹی اگر او آئی سی نے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز نے کوئی ڈسیزن لیا کہ ہم کوئی بینک اسلامک بینک جو ہے وہ بنا رہے ہیں بزنس کی ایک یہ رپورٹ ہے اگر یہ پتا چلے کہ آسیان کنٹریز جو ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اپنی ٹریڈ جو ہے وہ اب ڈالر میں نہیں کریں گے بلکہ لوکل کرنسیز میں کریں گے میم جسٹ فار انسٹنس تو اس کی جو رپورٹ ہے وہ والی رپورٹ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی رپورٹ جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ بزنس کے حوالے سے کراپ خراب ہو گئی پتا چلا کہ کاٹن کراپ جو ہے اس کے اوپر کوئی اٹیک ہو گیا ہے کسی وائرس کا اور کراپ کاٹن کراپ کا سائز اتنا نہیں ہوگا ایک news item it will go to a business desk. In a newspaper office, in the newsroom, you have different desks where people are working on a particular type of news just to have a proper management of the news. We are studying media management here. In the media management, we are talking about the editorial side of a newspaper, how it is managed. In the editorial side, we have seen the field stuff, and now we are talking about the structure of newsroom. have this system that every news item is meant for everybody. If this is a system, it's no system. And uh, I tell you, you would not find a newspaper tomorrow, or you would find a piece of rubbish tomorrow if you are not managing things the way uh, we have been talking. You have different desks, you have different people. At every desk, you have a senior person. And uh, some apprentices are always there. But you always have senior person who is responsible for everything appearing from that desk tomorrow some person has to answering to be as for wide upped اور سب ایڈیٹر اور اس طرح ساری چیزوں کے جو خبروں کے مختلف مین ایریاز ہیں فورن ڈیسک فورن کے جتنے بھی نیوز آئٹم ہیں وہ فورن ڈیسک پہ چلے جائیں گے وہاں پہ وہ لوگ ان کو دیکھیں گے کہ کہیں یہ ریپیٹ تو نہیں ہو رہے بعض اوقات خبریں لیٹ آتی ہیں بعض ایجنسی سے خبریں جلدی آ جاتی ہیں تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ جو خبر آج آپ کے اخبار میں چھپ چکی ہے وہ کسی ایجنسی نے آج پھر بھیج دی ہے وہ لیٹ آ گئی اگر آپ اس چیز کا خیال نہیں کریں گے تو وہی چیز دوبارہ چھپ جائے گی a failure of media management جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ چیز تو کل بھی اخبار میں آئی تھی آج پھر آ گئی so you have to be very watchful on these task جو بھی چیزیں آئی ہیں ان کو سیکروٹنائز کرنا مشکل کام ہے یہ کہنے میں بہت جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ بہت آسان ہے لیکن وہ جو ہے نا وہ جو کیا ہے غالب کا کہ ایسا آسان نہیں لہو رونا یہ بالکل ویسا ہی مشکل کام ہے آپ کو اتنے باریک باریک لفظوں میں سے ہر روز گزرنا پڑتا ہے آپ کو ایک ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ یہ چیز کہیں اپیئر پھر بہت سارے لاز ہیں جیسے بہت ساری چیزیں لائبلس ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کورٹ میں ڈسکس ہو رہی ہیں جو کورٹ میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں آپ ان کے بارے میں کوئی اوپینین نہیں دے سکتے you have to be very watchful it's not it's not libels and the matters are not crossing those lines of ethics or laws governing the publication of your newspaper اگر آپ نے کوئی ایسی چیز دے دی جو کورٹ میں ڈسکس ہو رہی ہے آپ نے اس کے اوپر کوئی اوپینین چھاپ دیا کسی کا وہ تو آپ اگلے دن کورٹ آپ کا اخبار بند کر دے گی ایسے بہت ساری مقام ہیں اخبار کی دنیا میں جہاں پہ آپ کو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے اخبار پڑھنا آسان ہے بنانا خاصا مشکل کام ہے اور جو اس کے برین میں کام کر رہے ہیں دا ایڈیٹوریل پیپل آر وہ رات گئے تک ان بیچاروں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہوگی جو ایتھکس کے اگینسٹ ہو گئی ہو کوئی ہیڈ لائنس تو ایسی نہیں بن گئی جو جو اخلاقیات کے منافی ہو کوئی کورٹ کے بریچ نہ ہو گئی ہو یا کوئی غلط بات فیکچولی کوئی غلط بات نہیں ہوگی وہ پارٹی کا صدر جو ہے وہ فلاں پارٹی کا صدر ہے تو یہ نہ ہو کہ اس کے نام کے ساتھ لگ جائے کہ وہ فلاں پارٹی کا صدر ہے تو دوسرے دن سب لوگ ہنس پڑیں گے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ اس پارٹی کا صدر کون ہے حالانکہ ایک ہیومن ایرر بھی ہو سکتی ہے ان ساری چیزوں کو اتنی احتیاط سے دیکھنا اور یہ بھی دیکھنا کہ یہ آدمی جو بات کر رہا ہے خاص طور پر پولیٹیکل رپورٹنگ جیسے ہم نے کہا بڑا نازک کام ہے یہ دیکھنا کہ یہ آدمی پہلے کبھی وزیر رہا ہے کہ نہیں رہا یا اس کی پہلے کیا پوزیشن رہی ہے اس کو کسی پارٹی سے نکالا تو نہیں گیا یا یہ وہ وہ تو نہیں کہ پارٹیاں بدلنے والے جو ٹرن کوٹ ہوتے ہیں یہ وہ تو نہیں ہے جو اس پارٹی کو چھوڑ کے اس پارٹی میں آ گیا اور اب یہ اس پارٹی کے خلاف بول رہے ہیں تو ہمیں کس حد تک اس کی بات کا نوٹس لینا چاہیے اس طرح کی اور بے شمار چیزیں سامنے رکھنی پڑتی ہیں پھر آپ جا کے جسٹیفائی کرتے ہیں پبلیکیشن آف نیوز پیپر ایک بڑے اخبار کے ساتھ کام کرنا اور اس کی ایڈیٹوریل کو مینج کرنا is really very hard not to بہت یہ آسانی سے نہیں ہوتا یہ ان دونوں چیزوں کے فیلڈ سٹاف کے اور نیوز روم کے ملاپ سے اخبار جو ہے اس کی جو ایڈیٹوریل سائڈ ہے جو چیزیں چھپتی ہیں وہ جنم لیتی ہیں وہ چیزیں وہ ہیں جو آپ دوسرے دن پھر ان کو پڑھتے ہیں آپ انجوائے کرتے ہیں مختلف رنگین صفحے چھپے ہوئے ہیں اور بلیک اینڈ وائٹ بھی چھپے ہوئے ہیں مختلف قسم کی خبریں جو ہیں وہ وہاں پہ اپیئر ہو رہی ہیں ایڈیٹوریل کے بعد اخبار کا جو دوسرا شعبہ جس کی طرف ہم آتے ہیں وہ بھی اتنا ہی امپورٹینٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں بزنس سیکشن کسی بھی اخبار کو چلانے کے لیے جیسے ہم پچھلے بہت سارے سیٹنگز میں اسٹوڈینٹس کہتے آ رہے ہیں کہ آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ تھوڑے سے پیسوں سے اخبار نکال کے اور آپ اس کو مینج کر لیں گے ٹو مینج میڈیا مینجمنٹ کے اندر to manage a regular publication over a long period you need to arrange constant income you make you want to make sure constant income coming and for this purpose you have a separate business department within news organization business department کا کیا کام ہے سب سے پہلا کام بزنس ڈپارٹمنٹ کا یہ ہے کہ وہ اخبار کے ریونیو کے لیے سوچے اخبار کی آمدنی کے لیے سوچیں یہ ان لوگوں کا کام ہے اب یہ کام ایڈیٹوریل کے لوگوں کا نہیں یہ کام رپورٹر کا نہیں ہے یہ کام ایڈیٹرز کا نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ اخبار کی آمدنی کہاں سے ہونی اور اخبار کے اندر خبروں کو وہ پھر یہ والا اینگل دینا شروع کر دیں اس سے ناقص صحافت تو ہو سکتی ہے لیکن اسٹینڈرڈ جرنلزم جو ہے اس میں ممکن ہے یہ کام بزنس کے لوگوں کا ہے کوالیفائڈ ہوتی ہیں یونیورسٹیز سے ایجوکیٹڈ لوگ آج کل جو ہیں وہ امپلائی کیے جاتے ہیں کہ وہ اس بزنس میٹرز کو دیکھیں آفٹر آل نیوز پیپر ایک انٹرپرائز ہے اس کے وہ سارے عوامل اسی طرح سے ہیں جیسے اور کمیونٹیز کے ہوتے ہیں اس کی نیچر ذرا ڈفرینٹ ہے کیونکہ یہ اوپینین بلڈر ہے اس کی نیچر تھوڑی ڈفرینٹ لیکن اس کی جو ورکنگ ہے وہ کسی بھی کمپنی کی طرح کی ہے جس میں کوئی بھی انٹرپرائز ہو سکتی ہے تو اسی طرح ایک بزنس سیکشن اس کا ہے ان کا کام ہے ریونیو کو مینٹین کرنا اب ریونیو کیسے مینٹین ہو جیسا ہم نے گزشتہ ایک دو سیٹنگز میں بات کی ہے ایڈورٹائزنگ از دی مین ایریا بہت سارے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا اخبار ہے تو وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری اشتہارات اس میں اپیئر ہوں بزنس کے لوگ خود بھی اس ہنٹ پہ رہتے ہیں they go out to different people in the town اور ان کو پرسویٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو چیزوں کے اشتہارات ہیں وہ ہمارے اخبار میں دیں اس اخبار سے ان کا تعلق ہے اس طرح وہ لوگوں کو پرسویٹ کرتے ہیں بزنس کے ان لوگوں کے لیے بھی جو فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک ٹارگٹ اسائن کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے مہینے میں میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب نے مہینے کے پانچ لاکھ روپے کے اشتہار جو ہیں وہ مینج کرنے ہیں اس طرح مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں اسائن کر دی جاتی ہیں اخبارات کے ریٹ ہوتے ہیں ڈسپلے کا ریٹ الگ ہوتے ہیں کلاسیفائڈ کا الگ ہے کلرڈ ایڈ کا الگ ہے فرنٹ پیج پہ آنا الگ ہے وہ ایک پورا ان کے پاس ایک ریٹ لسٹ ہوتی ہے اخبارات کی ٹیرف جسے آپ کہتے ہیں وہ سارے لوگوں کو وہ انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں پھر کچھ لوگوں کو کمیشن دی جاتی ہے جو لوگ اشتہار بھیجتے ہیں جیسے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو ہیں وہ اشتہارات بھیجتی ہیں ان کے اشتہار کے آنے کے بعد کمیشن بیسس پہ ان کے ساتھ ارینجمنٹ ہوتی ہے اس طرح جو ریونیو ہے اخبار کا وہ انشور کیا جاتا ہے بزنس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈینٹس ایک ایریا بزنس کے اندر آتا ہے جسے سرکولیشن کا ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں اگرچہ وہ اپنے اندر ایک انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہے لیکن ایک بزنس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے سرکولیشن میں لوگ یہ انشور کرتے ہیں کہ اخبار جو چھپ گیا ہے وہ بک بک گیا ہے اخبار چھاپ لینا تو بہت آسان ہے اب دس ہزار اخبار چھاپ لیں لیکن اگر وہ بکا ہی نہیں اسے کیا کہیں گے آپ آپ تو ردی کہتے ہیں اس کو سارے ردی کہتے ہیں وہ پھر ردی ہو جاتا ہے کوئی اخبار یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ جب وہ اخبار چھاپے یا کوئی رسالہ یا کوئی پیریوڈیکل کوئی اور اس طرح ایون کتاب جب وہ چھپے تو وہ بکے نہ اس بکنے کو ہم سرکولیشن کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کسی اخبار کی جو کاپیاں چھپنے کے بعد بکتی ہیں that is called it circulation media management the circulation department holds a key position کیونکہ یہ سرکولیشن ڈپارٹمنٹ ہی ہے جنہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ جو اخبار چھپ گیا ہے وہ بک بھی کیا ہے اب بیچنے کے لیے دو تین ایریاز بڑے کلیئرلی مارکڈ ہے ایک تو ہے انسٹیٹیوشنل سرکولیشن انسٹیٹیوشنل سرکولیشن یہ ہے کہ جو مختلف اداروں کو آپ اخبار بھیجتے ہیں جیسے بہت ساری لائبریریز اخبارات خرید لیتی ہیں بہت ساری بزنس آرگنائزیشن سارے اخبار خرید لیتی ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے اخبار کی پروموشن کے لیے ایسا نہیں ہے ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے اخبار جو چھپے ہیں ان کو دیکھیں کہ ہمارے کام کی کیا چیز اس میں آئی ہے بہت سارے اسکول کالجز یونیورسٹیز سرکاری ادارے نیم سرکاری ادارے پرائیویٹ ادارے ویسے ہی اخبار خرید لیتے ہیں جتنے بھی ان کو ممکن ہو آٹھ نو اخبار خرید لیتے ہیں ایسی سرکولیشن جو کسی بھی اخبار کی یا رسالے کی یا میگزین کی پیریوڈیکل کی ہو اس کو ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل سرکولیشن ایک تو یہ ایریا ہے دوسری ہے انڈیویجول کہ گلی گلی محلے محلے میں جا کے یہ بھی بہت مشکل کام ہے کہ بہت آپ گراس روٹس لیول پہ جاتے ہیں گلی محلوں میں آپ آپ اپنے نیوز ایجنٹ سے بات کرتے ہیں ان کے آگے ہاکرز ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ پرموشن کی کیمپینز چلاتے ہیں آپ کبھی کبھی ٹی وی پہ اشتہار دیتے ہیں یعنی آپ خود لوگوں کے اشتہار چھاپتے ہیں اور کبھی کبھی آپ اپنا اشتہار بھی دیتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ کئی اخبارات کے اشتہارات آتے ہیں تو اشتہاروں کا اشتہار بھی بعض اوقات آ جاتا ہے تو آپ اشتہارات دیتے ہیں لوگ تاکہ اس سرکولیشن کی طرف آمادہ ہوں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ انفرادی طور پہ بھی کچھ سرکولیشن جو ہے وہ جنم لے دو طرح سے آپ اس سرکولیشن کو انشور کرتے ہیں تو اسٹوڈینٹس یہ جب آپ انشور کرتے ہیں سرکولیشن کو تو it also contributes towards the business of a newspaper ان ساری چیزوں سے جو بزنس سیکشن ہے اس کا ریونیو بڑھتا ہے میڈیا مینجمنٹ کے لیے جیسے ہم بات کر رہے ہیں میڈیا مینجمنٹ کی اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بزنس سیکشن ہے وہ اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ فیل کرے اتنا ہی اسٹرانگ جتنا ایڈیٹوریل سائڈ ایڈیٹوریل اور بزنس دونوں اگر اسٹرانگ فیل کریں گے if the editorial side and the business side of newspaper is feeling strong success of a publication is ensured is for sure media management کے اندر ہم یہ چیز نوٹس کرتے ہیں کہ اگر دونوں اس کی اسٹرانگ ہو لیکن تیسری سائڈ جس کا ذکر ابھی ہم کریں گے وہ ہے پریس پریس سے یہاں پہ مراد ہے جو پرنٹنگ پریس ہے ہر اخبار کا زیادہ جو بڑے اخبارات ہوتے ہیں ان کے اپنے ہی پرنٹنگ پریس ہوتے ہیں نارملی ان کی بلڈنگز کے بیسمنٹ میں لگے ہوتے ہیں یہ کوئی اسینشیل نہیں ہے کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کئی اخبارات اپنی فنش پروڈکٹ بنا کے جیسے ہم نے بات کی تھی پرنٹنگ کے حوالے سے جب وہ کاپیز بنا لیتے ہیں پلیٹس بنا لیتے ہیں ساری تو they send it to the press وہ ذرا فاصلے پہ بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن بڑے اخبارات کا عام طور پہ جو پرنٹنگ پریس ہے اپنے اب پریس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں اسٹوڈینٹس یہ وہ لوگ ہیں جو یہ انشور کرتے ہیں کہ کاغذ اتنی مقدار میں دستیاب ہے دا انک یہ جو ان پٹس ہیں یہ وہاں پہ دستیاب ہیں جو مشین پارٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کیمرا ورک کرنا ہے جو کیمرا کی فلمز بننی ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں جو آرٹ پولز بننے یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں ٹیکنیکلی جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جن کو ساروں کو ملا کے جو پرنٹنگ کے لوگ ہیں انہیں اپنی وہ پروڈکٹ بنانی ہے عام طور پہ پرنٹنگ کا پروسیس رات کو اخبارات کی میں بات کروں میگزینس کے لیے یہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اخبارات کے لیے جو پرنٹنگ کا ٹائم ہے یہ نارملی رات کو مڈ نائٹ کے بعد ہی ہوتے ہیں ایک بجے تک دو بجے تک اخبارات جو ہیں وہ پوری دنیا سے خبروں کا انتظار کر لیتے ہیں کہ کوئی ایسی بریکنگ نیوز آ جائے ایک دو بجے تک مختلف پیجز مختلف ٹائم میں تیار کر لیے جاتے ہیں جیسے نارملی بزنس پیجز جو ہیں وہ نو بجے تک تیار کر لیے جاتے ہیں اسپورٹس پیجز اگر کوئی بہت دور ایسی جگہ پہ کھیلنا ہو رہی ہوں جہاں پہ اس وقت ٹائم اور ہے اور ہمارے ملک کا اور ہے وہ بھی عام طور پہ بارہ بجے سے پہلے پہلے تیار کر پیجز جاتے ہیں اخبار کے جہاں بھی کوئی خبر کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور خبر کا کوئی ٹائم تو ہے نہیں تو اخبارات ویٹ کرتے ہیں کہ ڈیڑھ بجے بجے تک تک دو اخبار بالکل تیار ہو جائے وہ جب تیار ہو جاتا ہے اس کا اس کا خمیر بن جاتا ہے when all this matter is available ready for printing that is handed over to these people at the dead of the night رات کے ڈیڑھ دو بجے انہیں ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اس سے پھر وہ پلیٹ بناتے ہیں جو پرنٹنگ کے لیے چاہیے ہوتی ہے پھر ایک پورا پروسیس ہوتا ہے کیمرا کا اس میں سے گزرتا ہے پھر اس کو وہ پرنٹنگ مشین پہ لگا کے پھر اس کو چھاپنے کا عمل شروع کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پہ بزنس اور ایڈیٹوریل کے لوگوں کا بڑا انحصار ہے ایک رپورٹر نے بڑی محنت سے رپورٹ تیار کی ہے آج اخبار کے اندر ایک بہت ہی اعلی آرٹیکل چھپنے والا ہے آج اخبار کے اندر ایک بہت سینسٹیو خبر چھپ رہی ہے اگر پرنٹنگ کے پروسیس کے دوران کوئی پرابلم ہو گئی تو سارے دن کا کیا دھرا ختم ہو جائے گا اور proper media management it is equally essential that the press matters are paid equal attention that is why press is normally very senior person who understand all the techniques behind some way in the newspaper sure that things appear as a regular publication tomorrow اگر پرس میں ایسا نہیں ہو تو سارا کام آپ کا خراب ہو سکتا ہے نارملی پریس کے لوگوں پہ ہمیں ترس بھی بہت آتا ہے اسٹوڈینٹس کیونکہ وہ لوگ عام طور پہ پرنٹنگ کا کام پورا کرنے کے بعد رات کو چار بجے ساڑھے چار بجے پانچ بجے فارغ ہوتے ہیں اور جب وہاں سے کی آوازیں آتی ہیں تو وہ اخباروں کے دفتروں سے نکلتے بارش ہو سردی ہو شدید گرمی ہو طوفان ہو ان کے شب و روز کچھ ایسے ہی ہیں سخت بہت بندہ مزدور کے اوقات انہیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا معنی ہو سکتی ہے ہم بات کر رہے ہیں میڈیا مینجمنٹ کی میڈیا مینجمنٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح اخبار کے ڈفرینٹ سیکشن کو مینج کرنا انتہائی ضروری ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اخبار کی جو پبلیکیشن ہے اس کو انشور کیا جائے یہاں تک ہم نے اس سارے ایریا کو دیکھا جہاں پر مینلی ہم نے پریس میڈیا کے حوالے سے میس کمیونیکیشن کے ویریس ایریاز کو دیکھا ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ فلم ریڈیو ٹیلیویژن اور باقی جو میس میڈیا کی دنیا ہے وہاں پہ کیا ہوا اگرچہ ان کی ایج جو ہے وہ سو ڈیڑھ سو سال کے قریب ہے as compare to newspaper جن کی ایج تو اب چار سو سال کے قریب ہوگی اسی لیے ہم نے ان ان سیٹنگز میں چیزوں کیا لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کی کامن گراؤنڈ ہے دوسرے جو آرگن ہیں کمیونیکیشن ان کے ساتھ وقت آنے پہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں اور اب وقت ہوا ہے پھر لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے کنٹیجنسی پلانس کی اب ہم بات کریں گے ایک جو نئی ٹرم اے بی سی کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں وہاں سے آتے کنٹرولڈ سرکولیشن آج بھی ذکر ہوا ہے سرکولیشن کا کنٹرولڈ سرکولیشن سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کوئی پبلیکیشن بنا لیتے ہیں جب آپ کوئی چیز چھاپ لیتے ہیں تو اس کو صرف مخصوص جگہوں پہ ہی بھیجتے ہیں یہ عام طور پہ جو بزنس کے حوالے سے میگزینس ہوتے ہیں یہ ان پہ ہوتا ہے جیسے کیمیکل انڈسٹری ہے ان کا ایک پبلیکیشن ہے تو وہ عام آدمی کے لیے ہے ہی نہیں عام آدمی کو اس میں کچھ نہیں ملے گا تو وہ پبلیکیشن جو ہے وہ صرف کیمیکل انڈسٹری کے لوگوں کے پاس ہی جائے گی ٹو میک شیور کہ یہ صرف انہی کے پاس جائے اسے ہم کہتے ہیں controlled circulation and so is true about other areas کوئی میڈیسن کا ایریا ہے یا کوئی آرکیٹیکچر کا ایریا ہے یا انجینئرنگ کا کوئی ایریا ہے جس میں مخصوص لوگوں کے پاس ہی وہ پبلیکیشن جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں controlled circulation next time salient feature repeat کرنے کے لیے آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ